نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العلي العظيم اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ کما آمن ناس اسی طرح سے جس طرح سے کہ سارے آدمی سارے انسان ایمان لائے اولو انت مینو کما آمن صفہ تو بولے کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح سے بے وقوف لوگ ایمان لائیں اللہ صفحہ سن لو یہی بے وقوف ہے ولا کلّہ عالمون لیکن یہ جانتے نہیں اس آیت سے پہلے جو آیت گزری ہیں ان میں منافقین کے دو عیب بیان ہوئے ان کی دو برائیوں کا ذکر کیا گیا پہلی برائی تو یہ بیان کی گئی کہ یہ دھوکے باز ہے اور دوسری برائی یہ بیان کی گئی کہ یہ فسادی ہے تو اس آیت میں منافقین کی تیسری برائی کا ذکر ہو رہا ہے پہلی آیتوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ مسلمان ان منافقین سے یہ کہتے تھے کہ تم فساد مت مچاؤ فسادی مت بنو تو وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے اب یہاں آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان پہلے انہیں برائی سے روکتے رہے اب ان کو حقیقی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ کس طرح سے ایمان لے آؤ کہ جس طرح سے کہ سارے لوگ سارے آدمی سارے انسان ایمان لائے ہیں تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوف بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو اب یہ کہنے والا کون ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سے کہلوا رہا ہے یا پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ یا پھر اہل ایمان سارے ایماندار اور سارے مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین تو تھے ہی وہی کہ جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے جیسے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر پر میں وہ اللہ کی نقول بلّہ کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور یہ کون لوگ تھے یہی لوگ تھے جنہیں منافقین کہا گیا تو یہ تو خود اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور بڑے جو ہے دعوے کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اللہ پر بھی اور قیامت کے دن پر بھی تو یہاں گویا کہ ان کو یہ فرمایا گیا رہا ہے کہ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ان سے یہ کہا گیا کہ ظاہری طور پر تو تم ایمان لانے کا اعلان کرتے ہو مگر زبانی اور ظاہری طور پر جو تمہارا ایمان ہے اس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں یہ بیکار ہے اور تم حقیقت ایمان لائے ہی نہیں ہو جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے تم نے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا ہے اور ویسے ایمان ہی نہیں لائے ہو تو لہذا جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اور حقیقی ایمان لے آؤ اور وہ ایمان اس طرح سے لاؤ جیسے کہ سارے لوگ ایمان لائیں اب یہاں یہ تو فرمایا گیا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ یہ آیت میں ذکر نہیں ہوا کہ کن باتوں پر ایمان لے آؤ کن چیزوں پر ایمان لاؤ کیسے ایمان لاؤ تو اس آیت میں آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ کما آمن الناس جیسے سارے آدمی ایمان لائے ہیں ویسے ہی تم ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا اور تم تمہیں ایماندار قرار دیا جائے گا تو اب یہاں یہ کہ سارے آج بھی جیسے ایمان لائے ہیں تو ویسا ایمان لاؤ گے تو معتبر ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے سارے انسان ایمان لائے ہیں ویسا ایمان نہ لایا جائے تو وہ حقیقت میں انسان ہی نہیں ہے وہ حقیقت میں آدمی ہی نہیں ہے بلکہ آپ وہ تو جانور اور جانور سے بھی بدتر ہے اور اس طرح کے جانور تو اپنے مالک اور اپنے خالق کو پہچانے اور یہ جو ہے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتے تو یہ تو صورت میں ہوگا کہ جب کہ اناج سے مراد یعنی جن سے انسان مراد لیا جائے تو اس میں سارے انسان آ جائیں گے یعنی وہ سارے انسان کے جو ایمان لائے اور اگر یہاں اناج سے مراد مخصوص لوگ ہوں تو پھر معنی یہ بنیں گے کہ جیسے خاص لوگ ایمان لائیں اس میں بھی چند اعتماد کہ یہ خاص لوگ کون مراد لیے جائیں گے تو جیسا کہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر تفسیر عزیزی میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان بیان فرمایا ہے اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہاں اناس سے مراد خاص لوگوں میں جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر ایمان لائے ہیں اس زمانے میں ان حضرات کی شہرت ایسی تھی کہ ایمان لانے والوں میں یہ مخلصین شمار ہوتے تھے یعنی ان مخلصین کی طرح ایمان لیا تو اس دور میں ان کا ایمان اوروں کے لیے معیار قرار دیا گیا اور ان کا ایمان کسوٹی قرار دیا گیا کہ ایمان وہ معتبر ہوگا اس ایمان کا معیار ہے اور وہ ایمان جو ہے وہ مانا جائے گا ان مخلصین کا کہ جیسے کہ حضرت ابو بکر عمر اور علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو ایسا ایمان لاؤ تو, تو جو ہے تمہارا ایمان معتبر ہوگا اور یہ بات آپ دنیاوی طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اور منڈی میں جو ہے اسی مال کی قدر و منزلت ہوتی ہے کہ جس پر کارخانے کی مہر ہوتی ہے تو یہاں بھی بازار محبت میں اس ایمان کا اعتبار ہوگا کہ جس پر مہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگی ہوگی اور وہ مہر وہ کیا ہے وہ ہے ایمان صدیقی اور ایمان فاروقی یعنی ان حضرات جیسا ایمان تو یہ گویا کہ کسوٹی اور مہر ہے تو ایسا ایمان جو ہے وہ موسم ہوگا تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی ان ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ قالو ان منو کا مامنا کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے تو یہ صفحہ جو ہے وہ سفی ان کی جمع ہے اور یہ صفاہوں سے بنا ہے اور عربی میں صفاہوں جو ہے وہ ہلکے پن کو کہتے ہیں اور عرب جو ہیں وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کو کہ جیسے ہو ری ری ہو کہ فلاں چیز کو ہوا اڑا کر لے گئی تو اب بے وقوف کو بھی بے وقوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل میں بھی ہلکا پن ہوتا ہے تو اس اس لیے اس کو سفی اور صفحا کا کہتے ہیں کہ جو یعنی بے وقوف لوگ ہیں تو ان منافقین نے مسلمانوں کو اور اس دور کے جو ہے اہل ایمان کو بے وقوف جو کہا تو وہ اس اس وجہ سے کہا کہ یہ وہ حضرات تھے اور ابتدائی اسلام کا زمانہ جو ہے اور مسلمانوں کے ابتدائی دور کی جو کیفیت اور جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ انتہائی فقیر اور انتہائی مسکین تھے وہ فقرا اور مساکین تھے تو اس لیے انہوں نے ان منافقین نے ان نفوس قدسیہ خدشیہ کے بارے میں حقارت کا کلمہ استعمال کیا کہ یہ جو ہے مالدار تھے یہ منافقین جو ہے وہ اہل سربت تھے مال و دولت ان کے پاس بہت جمع ہوا ہوا اور یہ حضرات جو تھے ان کے پاس جو ہے اس میں اس وقت کچھ نہیں تھا انتہائی مسکین اور فقیر اور غریب تھے تو ان کی حقارت کے لیے ان ان منافقین نے ان بے دینوں نے جو ہے ان کو جو ہے یہ کہا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے تو حقارت اور تحقیر کے لیے ان یہ کلمہ مسلمانوں کے لیے ان منافقین نے استعمال کیا اور دوسری وجہ یہ تھی بے منافقین کے کا جو ہے مسلمانوں کو بے وقوف کہنا کہ یہ بدبخت اور یہ بے ایمان اور یہ بے دین جو ہیں اسلام کو باطل دین قرار دیتے تھے اپنے نزدیک اور کفر کو سچا دین کہتے تھے تو جو باطل کو اختیار کرے وہ ان کے نزدیک جو ہے کیا تھا وہ یعنی یہ دیندار تھے جو اہل ایمان جنہوں نے دین کو اور اسلام کو قبول کیا تو ان کے نزدیک جو ہے یہ باطل باطل کو اختیار کرنے والے تھے تو یہ ان کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ جو باطل کو اختیار کرے وہ بے وقوف ہوتا ہے اور جو جو ہے وہ سچے کو اختیار کرے وہ عقل مند ہوتا ہے تو انہوں نے اس لیے جو ہے اہل ایمان کو بے وقوف کہا اور تیسری وجہ یہ ہے مسلمانوں کو ان کے بیوقوف کہنے کی کہ یہ دنیا کے جو نفے یہ ان کے نزدیک نقد تھے دنیا کے نفوں کو منافقین نقد سمجھتے تھے اور اخروی جو نفے ہیں اور دینی جو نفے ہیں یہ اس کو جو ہے اس پر یقینی نہیں رکھتے تھے اور اس کو یہ ادھار سمجھتے تھے تو پھر بھی ادھار بھی کیسے سمجھتے تھے کہ یہ تو جو ہے کہیں موت کے بعد یا قیامت کے بعد جو ہے حاصل ہوں گے اور پتا نہیں بھی پتا نہیں کہ ملیں کہ بھی نہ ملیں اور کس طرح سے ملیں کب ملیں تو جو ہے اس اس لیے یہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو کیسے بے وقوف ہیں کہ نقد نفوں کو چھوڑ کر انہوں نے ادھار دین کے مقابلے میں ایمان کے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں ان حضرات نے دنیا کو لات ماری ہوئی تھی اور اور دین کو ترجیح دیتے تھے اور دنیا کو یہ لاد مارتے تھے تو یہ کہتے کہ دیکھو کیسے بے وقوف ہیں انہوں نے دنیا کو کیسے چھوڑا ہوا ہے دنیا کے نفے دنیا کے جو ہے وہ منفاتیں اور دنیا کی راحتیں انہوں نے کیسے جو ہے چھوڑی ہوئی ہیں تو جو نقد کو چھوڑ کر ادھار کو اختیار کرے تو وہ بے وقوف ہوا کرتا ہے تو اس لیے انہوں نے بے دینوں نے منافقین نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا اور اس وجہ سے بھی بے وقوف کہا کہ جو دنیا کے نفے ہیں یہ تو بالکل یقینی ہیں اور مل رہے ہیں یہی سمجھتے تھے کہ دنیا کے نفے ہیں اور اس پر ان کا یقین تھا کہ دنیا کے جو نفے ہیں یہ یقینی ہیں اور آخرت کے جو نفے ہیں وہ تو محض خیالی ہیں جنت اور کی نعمتیں اور وہاں کی راحتیں تو جو ہیں یہ تو ابھی ہاتھ آنے والی نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کب ملیں گی تو اب ملے بھی یا نہ ملے تو اور پھر کس نے دیکھی ہے تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے آخری جو نفے ہیں اخروی جو من ہیں یہ تو بالکل خیالی ہیں اور دنیا کے جو نفے ہیں یہ تو بالکل یقینی ہیں تو یقینی نفوں کو چھوڑ کر خیالی نفوں کو اختیار کرنا تو یہ تو بے وقوفی ہے تو اس لیے جو ہے یہ <laughs> مسلمانوں کو بے وقوف کہا کرتے تو کہتے تھے کما امن صفا انکمنوں کما امن صفا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح جو ہے وہ ایمان لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ ان سن لو آگاہ ہو جاؤ کہ یہی بے شک یہی جو ہے یقیناً بے وقوف ہیں اللہ ان ولا مصطفہ ولا لیکن یہ جانتے نہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کو جو ہے عقل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا اور ان کو بے وقوف قرار دیا ان کو بے وقوف قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اور حقیقت یہی بے وقوف تھے یہ حقیقی بے وقوف تھے اور یعنی یہ بالکل جو ہے سراپا جو ہے بے وقوف تھے اور سراپا جو ہے یہ سفی تھے اس وجہ سے کہ ان بدبختوں کے نزدیک جو ہے دین کے مقابلے میں ایمان کے مقابلے میں دنیا ہی سب کچھ تھی اور دنیا کو کمانا جو ہے ان کے نزدیک کمال تھا اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے اور یہاں کے جو نفے ہیں یہاں کی منفاط ساری کی ساری کیسی ہیں فانی ہیں ایک روز فنا ہو جائیں گی اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کے جو فائدے ہیں وہ باقی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان بے, وقوف تو یہی ہوئے کہ جنہوں نے فانی نفوں اور فانی نعمتوں کے مقابلے میں باقی رہنے والے نفوں اور باقی نعمتوں کو جو ہے باقی رہنے والی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تو حقیقی بے وقوف تو یہ ہوئے اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کہا کہ ان کے لیے اتنے دلائل بیان فرمائے اور ایسے دلائل جو ہیں وہ ذکر کیے کہ ان دلائل کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے خیالات فاصدہ پر اعتماد کیا عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی دلائل کے مقابلے میں اپنے خیالات فاصدہ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن ان منافقوں نے حقیقی دلائل کے مقابل جو ہے وہ اپنے خیالی جو ہے وہ جناب اعتقادات اور اپنے خیالی جو ہے باتوں پر جو ہے وہ اعتماد کر لیا تو یہ یہی جو ہے حقیقت جو ہے وہ بے وقوف ہوئے اور یہ انہوں نے یعنی ایسے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے جو اپنے خیالی جو ہے وہ اعتقادات پر اعتماد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ دراصل اللہ رب العزت کی مخالفت کرنا ہے تو اب یہ بے وقوف جو ہے یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ہے حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے اپنی سمجھ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے وہ عقل مند ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ ان کو اپنی بے وقوفی کا بھی بے وقوفی کو سمجھنے کے لیے بھی عقل نہیں ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص جو ہے شفا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جناب سانپ سے کٹوائے تو ان کا حال تو ایسا ہے تو اس لیے فرمایا کہ ولا اللہ عالمون یہ بے وقوف تو حقیقت یہ ہیں ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے اس سے پہلی آج میں فرمایا تھا کہ لا فرون ان کو شعور نہیں ہے ان کو اپنی اپنے فساد بچانے کا شعور ہی نہیں کیونکہ یہاں فساد کا ذکر ہوا تھا اور فساد کا دیکھنا اور سمجھنا جو ہے یہ تو حواس سے ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر بھی جو ہے وہ فساد کو جو ہے سمجھا جا سکتا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اس سے پہلے آیت میں یہ بتلایا کہ ان کے سے ظاہری بالکل بگڑ چکے ہیں کہ ان کو اپنا فساد بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ اپنے فساد کو صلاح کہہ رہے ہیں اور سوارنا کہہ رہے ہیں ان کی حص تو ایسی ختم ہو چکی ہے کہ یہ صلاح اور فساد کے درمیان بھی تمیز نہیں کر پاتے ہیں اور یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ عالم کہ ان کو جو ہے وہ علم نہیں ہے تو بے وقوفی ان کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس عقل ہی نہیں تو عقل تو یعنی علم تو اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جس کے پاس عقل ہوتی ہے تو یہ تو عقل ہی سے محروم ہو چکے ہیں تو ان کو علم کیسے ہو کیونکہ علم تو حاصل ہوتا ہے عقل سے اور یہ تو عقل سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں تو ان کے تو ہوا سے ظاہری بھی ختم ہو چکے اور ان کے ہوا سے بھی ختم ہو چکے ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے کہ جو ان کو علم حاصل ہو اور یہ اپنی بے وقوفی کو سمجھ سمجھ سکے تو عقل ہی سے محروم ہے اور لہٰذا جب عقل سے محروم ہے تو یہ نا سمجھ ہے ان کو علم نہیں ہے عقل جو ہے وہ بہت ہی جو ہے یعنی بڑی عظیم شہر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو حضرت سیدنا جبریل حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تین تحفے لے کر ان کی خدمت میں یہ پہنچے ایک تو عقل اور ایک علم اور ایک حیا تو حضرت جبریل نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ یہ تین تحفے ہیں آپ کے لیے تو ان تحفوں میں سے آپ ایک قبول فرما لیجیے تو حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلاۃ وسلام نے عقل کو اختیار کروایا تو حضرت جبریل نے علم اور حیا سے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ تو علم اور حیا نے کہا اور یہ عرض کی حضرت جبریل امین سے کہ ہم تو عالم ارباہ میں بھی عقل کے ساتھ ہی رہے تو ہم اب بھی جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہی رہیں گے ہم عقل سے نہیں رہیں گے چنانچہ عقل جو ہے وہ دماغ میں رہی اور علم جو ہے وہ دل میں رہا اور حیا جو ہے وہ آنکھوں میں قائم ہوئی تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان سے محروم کر دیا جائے تو پھر وہ سطرت دنیا واصرہ کا مزاج بن جاتا ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ منافقین کا حال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے منافقین کا تو یہ یہ یہ ہے کہ کہ کہ کو آپ بالکل اسی طرح طرح سے سے سمجھ لیں جس دو گھر کا ایک مہمان دو گھر کا ایک مہمان اور جو ایسا مہمان بنے دو گھروں کا وہ نقصان میں رہتا ہے تو یہ بھی نقصان ہی میں ہے کیسے کہ یہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو ہیں وہ ایسے ہیں ہم تو بڑے مند ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیثیت بالکل دو گھروں دو گھر والے مہمان کی ہے کہ نہ تو جو ہے وہ نقصان میں رہتا ہے اور ان کا نقصان اس طرح سے ہے کہ مسلمان تو سمجھتے ہی تھے کہ یہ مناسب ہیں اس لیے مسلمانوں کا اعتماد تو ان پر تھا ہی نہیں اور کفار بھی جانتے تھے کہ یہ یہ مسلمانوں سے بھی جا کر ملتے ہیں تو اس لیے وہ بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے اور یہ بد اس لیے ایسا کرتے تھے اور یہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی سے بگاڑنا نہیں چاہیے نہ مسلمانوں سے بگاڑ کر رکھو اور نہ کافروں سے بگاڑ کر رکھو یہ اور یہ اس لیے تھا کہ یہ کہتے تھے کہ کل اگر مسلمان غالب آ گئے تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں اور اگر کافر غالب آ گئے تو پھر تو پانچوں مریض ہی جی میں رہیں گی تو یہ کہتے تھے کہ تم کسی سے بگاڑ کر نہیں رکھنا چاہیے آج بھی منافقین کا یہی حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے ملے ہوئے ہوتے ہیں جیسا موقع محل سامنے آتا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ بولتے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کی بولیاں جو ہے ہوتی ہیں اور پھر یہ بد ایسے تھے کہ یہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ مدینہ کے رہنے والے تھے تو مدینہ مدینہ میں رہتے ہوئے چلے آ رہے تھے تو یہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے جو ہے کفار سے جگاڑ کر رکھا تو کفار کو یہاں کے پرانے باشندے ہیں اور دین اسلام کو یہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو پردیسی مذہب ہے اور اس لیے وہ مسلمانوں کو پردیسی سمجھتے تھے ان کو مسافر سمجھتے تھے تو یہ ان کا نظریہ تھا کہ جس طرح سے کہ مسافر ہوتا ہے وہ نہ جانے کب چلا جائے تو مذہب اسلام کے بارے میں وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ تو پردیسی دین ہے پردیسی مذہب نہ جانے کب ختم ہو جائے تو اس طرح سے یہ مسلمان بھی رخصت ہو جائیں گے تو ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں پرانے دوست ہیں تو ان پردیسی جو ہے وہ مذہب اور ان پردیسی جو ہے مسافروں کے لیے جو ہے دوستی کا کوئی شعبہ نہیں رکھنا چاہیے ان سے ایسی جو ہے بس ظاہری طور پر میل ملاپ رکھا جائے تو اس لیے مسلمانوں سے یہ ایسا رویہ رکھتے تھے اور حقیقت یہ کافروں سے ملے ہوئے تھے تو جتنا نقصان اسلام کو اور اہل اسلام کو منافقین سے پہنچے ہیں اتنا جو ہے وہ دوسروں سے نہیں پہنچے ہیں اس لیے ان کی مذمت اور ان کے عجوب اور ان کے نقائص اور ان کی برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرنا رہا ہے یعنی تیرہ آیتیں ہیں کہ جن میں ان منافقین کی جو ہے برائیاں اور ان کی خامیاں اور ان کے نقائص اور ان کے عجوب بیان جو ہے فرمائے گئے ہیں کیونکہ یہ کھلے ہوئے کافروں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں اسی لیے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی حرکتوں کو سمجھیں اور ان کی جو ہے دوگری پالیسی جو ہے اس کو جو ہے یہ سمجھیں اور ان سے نقصان نہ پہننے پائیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم ہم سب کو منافقین کے سے اور ان کی حرکتوں سے محفوظ رکھے واقع دعوانا الحمد للہ